اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹھوجتی کے لیے دی ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو